صورت التقاس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کو متقاصر تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتاط کی طلب اور اور اور چاہے اتنا مال ہے اتنی دولت ہے کہ دس نسلوں کے لیے کافی ہو جائے لیکن یہ کہ انسان کی طبیعت اس سے بڑھتی نہیں اور چاہے بڑے میاں کی ٹانگیں قبر میں لٹکی نظر آ رہی ہو دنیا کو لیکن وہ دولت کی ہرس ختم نہیں ہوتی اللہ کو متقاف تمہیں یہ کثرت اور اور یہ غافل کیے رکھتی ہے حضر تم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو اس وقت تک یہ بات ختم نہیں ہوتی یعنی یہ حوث جو ہے انسان میں دولت کی لالت اور دولت کی محبت اس کو بھرتی ہے تو قبر کی مٹی سے وہ بھری جاتی ہے کسی اور مقدار سے دنیا میں یہ حوث نہیں بھرتی اور یہ سورہ حدیث کی بات یاد کر لیجیے و و و و الحیات الدنیا زینت تکاثر فی الاموال والاولاد وہ آخری اسٹیج ہے زندگی کی اور یہ ختم موت تک ختم نہیں ہوتی کل سوف لمول کوئی نہیں اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت کھل جائے گی سما کل سوف عالم پھر کوئی بات نہیں ابھی تم رہو اس غفلت میں اس بدہوشی میں رہو کوئی بات نہیں کلّا صوفت عالم حقیقت ایک دن آئے گا کہ وہ مرحل ہو کر سامنے آ جائے گی جیسے سورہ جمعہ میں پڑھا تھا ہم نے کہ نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو تو موت خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی تم چاہے نہ بھی چاہو وہ تو آ جائے گی تو وہ حقائق تم پر آپشن ہو جائیں گے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آخری پارے کی پہلی سورت فی مختلف سیال امور سم سیال امور کل لو تعلمون علم ال یقین کوئی نہیں کاش کے تم جان جاتے یقین والا علم یہ یقینی علم ہے کاش کے ہو جاتا اب اس پر جو ہے ہمارے بعض حکما نے علم ال یقین الیقین اور حق الیقین کے تین درجے قائم کیے علم ال یقین آپ نے کہیں دیکھا دھواں ہے آپ نے کہا آگ لگی ہے حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں ہے کسی دلیل سے استدلال سے آپ نے انفر کیا ہے کہ آگ نکلی یہ علم الیقین ہے عین الیقین آپ نے جا کر دیکھ لیا آپ آنکھ سے کہ آگ لگی ہوئی ہے اب یہ اور یقین پختہ ہو گیا لیکن ایک ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ آگ ہے یہ آگ کی شکل ہے آج کل بہت سے وہ ایسے بنے ہوتے ہیٹرز کہ جو گھر میں جا کر یہ معلوم ہوتا دیکھتے ہوئے انگارے رکھے ہیں کچھ بھی نہیں وہاں تو اصل میں تو لائٹ کہیں اور جو حرارت آ رہی ہے وہ تاروں میں سے آ رہی ہے وہ دہتے انگارے جو نظر آ رہے ہیں وہ ہر ہے آگ ہے ہی آگ کی شکل ہے لیکن اگر کہیں آپ نے انگلی بھی جا کر دے دی اور وہ جب جلی ہے تو آپ حق یقین حاصل ہو گیا کہ ہاں یہ آگ ہی ہے اس لیے کہ اس کا تجربہ آپ کو خود حاصل ہو گیا تو یہ ہے کل علم یقین کاش کے تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے علم یقین ہی حاصل ہو جائے ن تارمن یعنی پھر تمہیں اس جہنم کو دیکھنا ہے سم ملت المحا این القیم پھر عین الیقین کے ساتھ اس کے دوست ہوں گے پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی اور تم نے وہاں کیا کیا ہے بارک اللہ علی فی القرآن عظیم و نفا علی ویا تم بلایا تصدیقی حکیم